السلام علیکم آج ہمارا ونڈوز پروگرامنگ کے سلسلے کا ایٹ لیکچر ہے اس آٹھویں لیکچر میں ہم فائنلی ونڈوز پروگرامنگ کو پراپر ونڈوز پروگرامنگ کو ڈسکس کرنا شروع کریں گے امید ہے سب لوگ جو سی لینگویج کے لیکچر سے اس سے انہوں نے کافی فائدہ اٹھایا ہوگا اور ان کی سی لینگویج کچھ کی ریوائز ہو گئی ہوگی اور کچھ کو کچھ انسائٹ ملا ہوگا سی لینگویج کے ان ایڈوانسڈ کانسیپٹس کے بارے میں جو ہم ابھی استعمال کرنے جا رہے ہیں تو آج کا لیکچر جو ہے یہ ونڈوز پروگرامنگ یا ون تھرٹی ٹو پروگرامنگ کے سلسلے کا پراپر ونڈوز پروگرامنگ کے سلسلے کا پہلا لیکچر کہہ سکتے ہیں اس کے بعد ہم مزید بائیس لیکچرز میں ونڈوز کا آرکیٹیکچر اور اس کی پروگرامنگ کے ڈفرینٹ آسپیکٹس کے بارے میں بات کریں گے جب آپ کسی بھی آپریٹنگ سسٹم کے بارے میں بات کرتے ہیں ڈاس تھا پہلے ونڈوز ہے یونکس ہے لینکس اویلیبل ہے میک او ایس ہے تو جب بھی آپ کسی آپریٹنگ سسٹم کے بارے میں اس کے اس آپریٹنگ سسٹم یا اس پلیٹ فارم کے لیے پروگرامنگ کے بارے میں بات کرتے ہیں تو نارملی یہ بہتر ہوتا ہے کہ آپ کو اس کی تھوڑی سی ہسٹری کا بھی پتا ہو جب لوگ آج کی ونڈوز کو دیکھتے ہیں ونڈوز 2000 ہے جیسے یا ایکس پی ہے یا اس طرح آپریٹنگ سسٹم آپ کو اویلیبل ہیں تو دے گیٹ بٹ امپریسڈ کہ جی بہت بڑا آپریٹنگ سسٹم ہے لیکن آج ہم تھوڑی سی نظر اس پہ دوڑائیں گے سب سے پہلے آج کے لیکچر میں کہ ایک بہت کافی لمبا ایولیوشن پروسیس ہے جس سے گزر کے یہ ونڈوز یہاں تک پہنچی ہے تو آج کے ہمارے لیکچر کا جو فرسٹ ٹاپک ہے جو ہم دیکھیں گے وہ ہسٹری آف ونڈوز ہے ہسٹری آف ونڈوز کو دیکھنے کے بعد ہم مختلف نو چیزیں جو بنیادی نوعیت کی ہیں ان کو دیکھتے ہوئے ہم آج اپنا ونڈوز کا پہلا پروگرام ڈیولپ کریں گے سو so, uh, یہ لیکچر آپ کی ون تھرٹی ٹو کو آغاز دے گا تو شروع کرتے ہیں تو ہم پہلے نظر دوڑاتے ہیں ونڈوز کی ہسٹری پر ہم یہاں کچھ ایئرس لکھ دیتے ہیں اور اس کے ساتھ کچھ ایونٹس ہم لکھ دیتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ ونڈوز نے کیسے ایوالو کیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے یہاں پہ ہسٹری آف ونڈوز کو کسی طرح سے سمرائز کرنے کی کوشش کی ہے 1983 میں ونڈوز جو ہے وہ اناؤنس کی گئی کہ اس کے اوپر کام شروع ہوا اور ونڈوز کو اناؤنس کیا گیا یہ جو ڈیٹس ہم یہاں پہ دے رہے ہیں ایئرز جن کا تذکرہ ہو رہا ہے یہ کوئی بہت زیادہ ایگزیکٹ نہیں ہوں گی ان کیسز میں جبکہ یہ پبلشڈ نہیں ہوئی فار ایگزامپل یہ جو یہ والی ڈیٹ ہے نائنٹین ایٹی تھری ایئر ہے اس میں ایگزیکٹلی کہاں پہ کیا ٹائم فریم تھا اس کے بارے میں مختلف سائٹیشنز ہیں کیونکہ بہت ساری انفارمیشن ان میں سے ایسی بھی ہے جب وہ آپریٹنگ سسٹم یا کوئی بھی پروڈکٹ کوئی کمپنی ریلیز نہیں کرتی تو نارملی گیس ورک کیا جاتا ہے یا آپ کو کرائن سے پتا چلتا ہے کہ یہ فلاں ٹائم پہ یہ ریلیز یا ڈیولپ ہو گئی ہوگی یہ والا سافٹ ویئر ڈیولپ ہو گیا ہوگا اور پھر فلاں ڈیٹ کو یہ ریلیز کیا گیا اس کے بعد دیکھیں 1984 میں ورڈ مائکروسافٹ ورڈ جو آج ایک بہت بڑی ایپلیکیشن ہے اس کے اوپر کام شروع ہوا uh, اس وقت uh, اس کا ورژن تھا Word for Windows one so this was very small application بہت کوئی ایگزاسٹو یا بڑی ایپلیکیشن نہیں تھی ٹیکسٹ بیس تھا بیسکلی اٹ واز اے ویسوگ ایپلیکیشن یعنی آج کی ایپلیکیشن جو ہیں وہ ویسوگ ہیں یعنی what you see is what you get ویسوگ سو اس وقت کا جو ورڈ تھا اس میں بالکل ہی ڈفرنٹ اسٹائل کا انوائرمنٹ تھا اس کے بعد نومبر ایٹی فائیو میں ونڈوز کا ورژن لانچ میں ہوا جا کے ونڈوز جو ہے اس نے version two point zero four کے بعد دو پارٹس لے لیے ایک کو ونڈوز ٹو ایٹ سکس کہا گیا دوسرے کو ونڈوز تھری ایٹ سکس کہا گیا اس کے بعد جو ونڈوز 386 تھی ونڈوز 286 اور 386 میں سے جو ونڈوز 386 تھی تھی اس کی خوبی یہ یہ کہ ملٹیپل ڈاس باکسز کو سپورٹ کرتی تھی ہم نے تذکرہ کیا ہے ملٹیپل ڈاس باکسز تو بیسکلی جب آپ ڈاس کا کوئی پروگرام ونڈوز کے اندر چلاتے ہیں تو ایک بلیک سا باکس بن جاتا ہے ایک ونڈو بن جاتی ہے خاص قسم کی جسے کنسول ونڈو آج کل کنسول ونڈو یا ڈاس باکس کہتے ہیں تو جو ونڈوز 386 تھی وہ ملٹیپل ڈاس پروگرامس کو ایک ہی سیشن میں ونڈوز میں سملٹینیسلی چلانے کے قابل تھی جبکہ ونڈوز ٹو ایٹ سکس میں یہ فیچر نہیں تھا آپ صرف ایک ہی ڈاس باکس اوپن کر سکتے تھے آگے دیکھتے ہیں نومبر نائنٹین ایٹی نائن میں آج آپ کہتے ہیں اس کو ون ورڈ کہتے تھے اس وقت اس کا version one point zero finally ship کیا گیا اس کی جو اوریجنل شیڈیول ڈیٹ تھی جب اس نے شپ ہونا تھا ایکچولی مارکیٹ میں آنا تھا اس سے یہ چار سال لیٹ تھا اس کے بعد مئی نائنٹین نائنٹی میں oh گیا ہم بہت زیادہ ڈیٹیل سبھی چیزیں نہیں اس میں بتا رہے ہم وہ امپورٹنٹ ایونٹس یہاں پہ لکھ رہے ہیں جن کی جاننا اہم ہو سکتا ہے سو مئی نائنٹین نائنٹی میں ونڈوز کا ورژن 3.0 پوائنٹ او شپ کیا گیا یہ جو ورژن تھا ونڈوز کا یہ تین موڈز میں آپریٹ کرتا تھا ایک کو آپ ایٹی ایٹی سکس موڈ کہتے تھے یہ بالکل پرانی ونڈوز جیسا تھا ونڈوز ٹو پوائنٹ ایکس جیسا تھا اور دوسرا موڈ تھا پروٹیکٹڈ یا ٹو ایٹ سکس موڈ اور تیسرا موڈ تھا انہینسڈ یا تھری ایٹ سکس موڈ تو جو تھری ایٹ سکس موڈ تھا اس والی ونڈوز کا اس میں دو فیچرس تھے ایک تو وہ ملٹیپل ڈاس باکسز اوپن کر سکتی تھی بہت سارے ڈاس پروگرامس سملٹینسلی چلا سکتی تھی اس کے علاوہ ایک اور فیچر جو اس میں تھا وہ ورچوئل میموری کا تھا ورچوئل میموری جو آپریٹنگ سسٹم کانسیپٹ ہے اس کے مطابق آپ اپنی ہارڈ ڈرائیو کا کچھ ایریا بھی ایز ریم یا اپنی سسٹم ریم یوز کر سکتے ہیں وہ ریم تو نہیں ہوتی ڈیفینیٹلی لیکن آپ کی سسٹم میموری کے طور پہ وہ یوز ہو جاتی ہے اس کے بارے میں سرچ کیجیے گا and you get the idea کہ ورچوئل میموری کیا ہوتی ہے اس کے بعد انیس سو اکانوے کے ونڈوز 3.1 پوائنٹ لانچ کی گئی اس میں سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اس میں ملٹی میڈیا ایکسٹینشنز تھیں اور ونڈوز کا حصہ تھیں یہ ملٹی میڈیا ایکسٹینشنز یعنی کہ ایڈ آن نہیں تھا آپ آپریٹنگ سسٹم کا پارٹ بنا دیا گیا ملٹی میڈیا ایکسٹینشنز کو انیس سو بانوے کے اواخر میں Win thirty two A P I جو بنیادی نوعیت کی تھی اس کو پبلش کیا گیا اس کو چھاپ دیا گیا ڈاکومینٹ کی فارم میں مائکروسافٹ کی طرف سے یہ اس وقت چھاپا گیا جب ونڈوز این ٹی کا بیٹا ورژن ریلیز ہوا بیٹا ورژن جیسے کہ آپ جانتے ہوں گے وہ ورژن ہوتا ہے جس میں بگز ہوتے ہیں اور صرف ٹیسٹنگ کے طور پہ وہ ریلیز کیا جاتا ہے تو جب ونڈوز این ٹی کا بیٹا ورژن ریلیز ہوا تو اس کے ساتھ Win thirty two A P I کی ڈاکیومینٹیشن بھی ریلیز ہوئی مائکروسافٹ ونڈوز این ٹی کے اوپر جو Win thirty two platform ہے اس کا ایک خاص خوبی تھی پریمپٹیو ملٹی ٹاسکنگ دو طرح کی ملٹی ٹاسکنگ ہوتی ہے ایک کو کوپریٹو یا نان پریمپٹیو کہتے ہیں اور دوسری والے کو آپ پریمپٹیو ملٹی ٹاسکنگ کہتے ہیں جب ہم ون تھرٹی ٹو پروگرامنگ میں تھریڈز پڑھیں گے ڈائنامک لنک لائبریریز بھی ہم پڑھیں گے تو اب ہم تھریڈز کی بات کریں گے ملٹیپل ٹاسک کی بات کریں گے تو وہاں پہ ہم uh, اس کو دیکھیں گے کہ ان دونوں میں ایکزیکٹ ڈفرنس کیا ہے ٹو ہیلپ یور سیلف آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے کوپریٹو uh, اور پریمٹیو ملٹی ٹاسکنگ کے بارے میں آپریٹنگ سسٹمس کی بکس میں سے سرچ کریں it will give you good view کہ ایکچولی ڈفرنس کیا ہوتا ہے اس کے بعد 1993 کے سمر میں ونڈوز uh, لانچ کی گئی یہ جو ونڈوز uh, اینٹی کا ورژن تھا یہ نہ صرف آپ کے ایکس ایٹ سکس انٹل کے جو x eight six C P Us ہیں نہ صرف ان پہ رن کر سکتا تھا بلکہ یہ مپس اور الفا سی پی یوز پہ بھی رن ہو سکتی تھی سمر 1994 میں ونڈوز این ٹی کا 3.5 پوائنٹ ورژن لانچ کیا گیا اور اگست 1995 میں ونڈوز 95 شپ ہوئی تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ دو قسم کی ونڈوز آ گئی ہیں ایک ونڈوز این ٹی جو ذرا پہلے شپ ہوئی اور اس کے بعد ونڈوز 95 جو کہ بعد میں شپ ہوئی ونڈوز uh, اینٹی جو ہے وہ بیسکلی انوائرمنٹ کے لیے تھا کلائنٹ سرور انوائرمنٹ اور uh, جو 95 ہے یہ ڈیسک ٹاپ آپریٹنگ سسٹم ہے یعنی کہ ہوم یوزر یا پرسنل جو آپ گھر میں یوز کرتے ہیں یا اسمال آفس میں یوز کرتے ہیں سنگل پی سی کے لیے یہ اس کے لیے زیادہ امپورٹنٹ تھا اور یہ بہت پاپولر ہوا اس کے بعد سپٹمبر 1995 میں ونڈوز این ٹی کا 3.51 پوائنٹ ورژن لانچ کیا گیا اور یہ uh, آج بھی بہت سے لوگ اسے ونڈوز این ٹی کا بڑا سالڈ ورژن سمجھتے ہیں ونڈوز این ٹی کا وہ ورژن جو سرور کے لیے ریلیز ہوا یعنی کہ سرور کلائنٹ بہت سارے سسٹم نیٹورک میں جو uh, چلتا ہے آپ کا آپریٹنگ سسٹم تو آج بھی بہت سے لوگ اس کو کافی سالڈ uh, ورژن یعنی کہ ایسا ورژن جس میں بگز بہت کم تھے اور وہ بہت ریلائبل تھا آپ اس کے اوپر ڈپینڈ کر سکتے تھے یہ آج بھی بہت سے لوگ اس اس کو چیز کا کریڈٹ دیتے ہیں اس کے بعد سمر 1996 میں مپس اور پاور پی سی کی جو سپورٹ ونڈوز این ٹی میں اویلیبل تھی ونڈوز این ٹی ورژن 4.0 میں وہ ڈراپ کر دی گئی اب الفا جو ہے اور x eight six alpha machine اور x eight six C P Us جو انٹیل کے ہیں وہ واحد ون تھرٹی ٹو وہ صرف دو ون تھرٹی ٹو فارمز رہ گئے یعنی کہ پہلے یہ پاور پی سی اور مپس پر بھی ونڈوز اینٹی چلتی تھی لیکن ورژن فور جو تھا وہ مپس اور پاور پی سی بھی نہیں چلتا تھا الفا اور x eight six C P کے اوپر بھی صرف چلتی تھی اس کے بعد جون انیس سو اٹھانوے میں ونڈوز نائنٹی ایٹ شپ کی گئی ونڈوز نائنٹی ایٹ کا ایک خاص فیچر یہ تھا اس کے اوپر بہت بات بھی ہوئی وہ یہ تھا کہ اس کے ساتھ انٹرنیٹ ایکسپلورر فور پیکج تھا یعنی کہ آپ آپریٹنگ سسٹم تو لیتے ہی تھے اس کے ساتھ انٹرنیٹ ایکسپلورر براؤزر کا ورژن فور آٹومیٹکلی مفت میں مائکروسافٹ کی طرف سے آپ کو مل جاتا تھا اس کے بعد سپٹمبر نائنٹین میں ویژل اسٹوڈیو سکس ریلیز ہوا جیسا کہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں ویژل اسٹوڈیو سکس جو ہے یہ وہ کمپائلر ہے یہ وہ انوائرمنٹ ہے جس کے اوپر بیس کر کے ہم ہم ون تھرٹی ٹو کریں گے آئی مین دا کمپائلر وہ ویژل اسٹوڈیو کا پارٹ ہے جسے آپ Microsoft Visual C plus plus six کہتے ہیں ویسے ہمارے پروگرام جیسے ہم پہلے بھی نوٹ کر چکے ہیں will be basically vendor independent کوئی بھی کمپائلر جو ون تھرٹی ٹو کے لیے ایگزیکل فائل جنریٹ کر سکتا ہو ایگزی بنا سکتا ہو وہ کمپائلر آپ یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد فیبرری 2000 میں ونڈوز یہ تھاؤزینڈ کا ایک کافی سگنیفیکنٹ ریلیز سے کہہ سکتے ہیں نائنٹی فائیو کے بعد نائنٹی ایٹ میں بہت مائنر امپروومنٹس تھیں اس طرح سے ٹو تھاؤزینڈ میں لیکن یہ بہت میجر چینجز یا امپروومنٹس آئیں اس کو اینٹی فائیو بھی کہتے ہیں بیسکلی ونڈوز ٹو تھاؤزینڈ جو ہے شپمنٹ سے پہلے تک اس کو آپ اینٹی فائیو ہی کہتے تھے لیکن اب اسے ونڈوز ٹو تھاؤزینڈ کہا جاتا ہے یہ تو ہم نے بات کی ونڈوز کی ہسٹری کے بارے میں اب ہم بات کرتے ہیں کہ ونڈوز جو ہے اس کے مختلف کمپونیٹس کیا ہیں آپریٹنگ سسٹم کے مختلف امپورٹنٹ کمپونیٹس کون کون سے ہیں ونڈوز کے تین امپورٹنٹ کمپونیٹس ہیں ایک کو آپ کرنل کہتے ہیں دوسرے کو آپ جی ڈی آئی اور تیسرے کو یوزر تو بات ہم شروع کرتے ہیں کرنل سے کرنل کسی بھی آپریٹنگ سسٹم کا ہارٹ ہوتا ہے یعنی یہ آپریٹنگ سسٹم کا وہ حصہ ہوتا ہے جو اس کی بہت بنیادی یا بیسک اسٹرکچر اس کے بیسک اسٹرکچر کے اوپر مشتمل ہوتا ہے یہ پروگرام جیسے آپ چلاتے ہیں یعنی آپ کے بھی کہہ سکتے ہیں پروگرامز چلانا فائلز ریڈ کرنا یہ سارے جو کام ہیں بنیادی نوعیت کے یہ کرنل کی ذمہ داری ہوتی ہے یہ پروسیسز کو مینج کرتا ہے یعنی پروگرامز کو یا رننگ پروسیس ان کو مینج کرتا ہے فائلز کی یہ مینیپولیشن کرتا ہے اس کے علاوہ کرنل uh, کی ذمہ داری کرنل بیسکلی اس کی ذمہ داری ہوتی ہے سسٹم کو رننگ فارم میں اور اسٹیبل رکھنا اس کے علاوہ اس کی بہت ساری ذمہ داریوں میں سے ایک اور ذمہ داری ہوتی ہے میموری مینجمنٹ کہ کتنی میموری کس پروگرام کا لوکیٹڈ ہے اور کون سا پروگرام کس طرح سے میموری یوز کر رہا ہے کہیں کوئی ایک پروگرام دوسرے کی میموری کو کرپٹ تو نہیں کر رہا تو یہ سارے پارٹ آپ کے کرنل کے ساتھ ٹائٹلی کپلڈ ہوتے ہیں آپریٹنگ سسٹم کی ریلائبلٹی جو ہے وہ اس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ اس کا کرنل کتنا ریلائبل ہے اس کی کچھ ریسپانسبلٹیز ہم یہاں پہ لکھ دیتے ہیں کرنل جو ہے ونڈوز میں یہ کرنل 32.dll فائل کی صورت میں اس کی میجر فنکشنالٹی جو ہے وہ امپلیمنٹڈ ہے یہ کرنل 32.dll جو ہے ڈی ایل ایل کا مطلب ہے ڈائنامک لنک لائبریری یہ فائل ونڈوز کی سب سے بنیادی فائلز میں سے ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کرنل کی ریسپانسبلٹیز لسٹڈ ہیں اگلا کمپونیٹ جو ہے وہ ہے جی ڈی آئی یا گرافکس ڈیوائس انٹرفیس ہم نے شاید پچھلے لیکچر میں بات کی تھی کہ جب آپ ونڈوز میں کوئی کام کرنا چاہ رہے ہوں اسکرین کے اوپر پینٹنگ سے ریلیونٹ اسکرین کے اوپر آپ کچھ لکھنا چاہ رہے ہوں کچھ شیپس ڈرا کرنا چاہ رہے ہوں رادا فار ایگزامپل ہم نے کیا تھا کہ آپ کچھ پینٹنگ کرنا چاہ رہے ہیں کچھ سرکلز ڈرا کرنا چاہ رہے ہیں یا کوئی اور اس قسم کا کام کرنا کیوب ڈرا کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ جو کام ہے یہ چونکہ گرافکس ڈیوائس ایکسس ہو رہی ہے سو یہ کام جو ہے وہ جی ڈی آئی کی ذمہ داری ہے بالکل اسی طرح سے جو پرنٹنگ ہے وہ بھی اس کے ساتھ بھی جی ڈی آئی کی ذمہ داریاں ہیں کہ آپ جو آؤٹ پٹ پرنٹر پہ بھیجتے ہیں وہ جی ڈی آئی کے سے ریلیونٹ ہوتی ہے یعنی printer G D I control کرتا ہے کہ پرنٹر پہ جانے والی آؤٹ پٹ ایکچولی کیسی نظر آئے گی کوئی بھی ڈیوائس آپ کے سسٹم کے ساتھ جو بھی کنیکٹڈ ہوتی ہے فار ایگزامپل آپ کا مانیٹر کنیکٹڈ ہے آپ کے پاس پرنٹر موجود ہے اس کے لیے ہم رفلی بات کر رہے ہیں ایک ڈیوائس کانٹیکسٹ ہوتا ہے ہر ڈیوائس کو لاجکلی آپ ڈیوائس کانٹیکسٹ سے ریپرزینٹ کرتے ہیں ونڈوز میں تو جب آپ کو مانیٹر سے بات کرنی ہوتی ہے آپ مانیٹر کے ڈیوائس کانٹیکٹ سے بات کرتے ہیں جب آپ کو پرنٹر سے بات کرنی ہوتی ہے کچھ لکھوانا ہوتا ہے وہاں ڈرا کرنا ہوتا ہے تو آپ پرنٹر کے ڈیوائس کانٹیکٹ سے بات کرتے ہیں تو اس کی ریسپانسبلٹیز دیکھ لیتے ہیں جی ڈی آئی کی ریسپانسبلٹیز میں ڈیوائس کانٹیکس کو مینج کرنا شامل ہے اس کے علاوہ جی ڈی آئی جو ہے وہ پرمیٹو شیپس ڈرا کرتا ہے ریکٹینگل پولیگونس اور اس طرح کی اور بہت ساری شیپس اور اس کے علاوہ ایک اور اہم چیز بھی ہے وہ اہم چیز یہ ہے کہ پینس برشز پیلٹس وغیرہ کا کانسیپٹ ہے یعنی پیلٹس جو ہوتا ہے کلیکشن آف کلرز آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ ایک نیا پیلٹ کریٹ کریں کچھ کلرز کا سیٹ کریٹ کریں مثلا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بلوز بہت سارے بلو کلر کا ایک شیر, بہت سارے شیڈ جمع کر کے ایک پیلٹ بنا لیں یا کچھ گرین کچھ یلو کلر لے کر ایک سیٹ آف کلر پیلٹ کہیں گے تو آپ پھر جی ڈی آئی کے میں وہ پیلٹ کریٹ کر سکتے ہیں اور اسے بعد میں کہہ سکتے ہیں کہ مجھے اس پیلٹ میں فلاں والا کلر جو ہے اس سے پالیگون بنا دو سملرلی برشز uh, آپ کر سکتے ہیں جی ڈی آئی کے تھرو برشز کریٹ کر سکتے ہیں برش uh, جو ہوتا ہے بیسکلی جب پینٹنگ uh, ہوتی ہے تو آپ ایک بڑا ناول سے کانسیپٹ ہے تو برش سے پینٹنگ کرتے ہیں جب آپ وائڈ پینٹنگ کرتے ہیں بلاک پینٹنگ کرتے ہیں تو برش کی شیپ یہ بتاتی ہے کہ کس قسم کی پینٹنگ ہوگی مثلا ہیچ برش جو ہے وہ اس طرح کے کراسز ڈرا کرے گا جب پینٹنگ ہوگی تو کراسز بن جائیں گے ایکچولی اسکرین کے اوپر تو اس طرح کی کافی ساری چیزیں پینس بھی ہوتے ہیں ڈرائنگ آپ نے ٹولس یوز کیے ہوں گے اس میں پین کا ایک کانسپٹ ہے وہ لائنز کھینچتا ہے جہاں بھی آپ اس کو کریں تو بیسکلی لاجکلی آلموسٹ یہ وہی چیزیں ہیں تو یہ جی ڈی آئی کا کام ہے ان تمام چیزوں کو مینج کرنا اس کو ایک نظر پھر دیکھ لیجیے کہ جی ڈی آئی کی ریسپانسبلٹیز کیا ہیں جیسے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ جی ڈی آئی جو ہے وہ G D I thirty two dot D L L file میں امپلیمنٹڈ ہے ونڈوز میں G D I thirty two dot D L L ایک اور اہم فائل ہے کل تین فائل ہیں جو امپورٹنٹ ہیں جو ونڈوز کا کور بناتی ہیں جیسے پہلی ہم نے kernel thirty two dot D L L دیکھی تھی دوسری G D I thirty two dot D L L ہے اور اب ہم تیسری کی بات کرتے ہیں تیسرا کمپوننٹ جو ونڈوز میں سب سے امپورٹنٹ ہے وہ ہے یوزر ونڈوز کا یوزر کمپوننٹ جو یوزر کمپوننٹ ہے ونڈوز کا اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اسکرین کے اوپر جتنے یوزر انٹرفیس ایلیمنٹس ہیں ان کو مینج کرے فار ایگزامپل اسکرین کے اوپر بہت ساری ونڈوز ڈرا ہوئی ہوئی ہیں ٹھیک ہے جیسے ورڈ آپ نے اوپن کیا ہوا اس کی اپنی ایک ونڈو ہے کیلکولیٹر آپ نے کھولا ہوا اس کی اپنی ایک ونڈو ہے تو ان کو مینج کرنا کون سی ونڈو فور گراؤنڈ میں ہے کون سی بیک گراؤنڈ میں ہے سملرلی اس پرٹیکولر ونڈو کے اندر اور بہت سارے یوزر انٹرفیس ایلیمنٹس ہوتے ہیں جیسے آپ ورڈ ورڈ مائکروسافٹ اوپن کرتے ہیں آپ کو ٹاپ میں مینیو نظر آتا ہے فائل ایڈٹ وغیرہ وغیرہ ہیلپ آخر میں ہوتا ہے تو اس طرح ٹولس بہت سارے آپ کے پاس مینیو ہوتے ہیں تو ان مینیوز کی ہینڈلنگ مینیپولیشن کے کس ونڈو کے ساتھ کون کون سے مینیوز ایسوسیٹڈ ہیں اور یہ سب کچھ یہ جو مینیپولیشن ہے ساری یہ ریکارڈ رکھنا اور اس کو مینج کرنا یہ یوزر کا کام ہے جب مینیوز کو ڈرا کرنے کی باری آئے گی یا ونڈو کو اسکرین کے اوپر ڈسپلے کرنے کی باری آئے گی تو یوزر جو ہے وہ جی ڈی آئی سے ہیلپ لے گا جب ونڈو کی پینٹنگ کی بات آئے گی تو یوزر جو ہے وہ جی ڈی آئی سے ہیلپ لیے بغیر وہ کام نہیں کر سکتا لیکن یہ انفارمیشن کہ ایکچولی ونڈو کا سائز کیا ہے کہاں سے شروع ہوتی ہے کس سے شروع ہوتی ہے کتنی اس کی ہے اور کتنی اس کی ہائٹ ہے یہ جو انفارمیشن ہے یہ آپ کے یوزر کے پاس ہوگی اور بھی کافی ساری ریسپانسبلٹیز ہیں ذرا دیکھیے اس میں user thirty two dot D L L important file ہے جو جس میں یہ کافی سارے فنکشن امپلیمنٹڈ ہیں مختلف چیزیں جو کہ یوزر کے انڈر آتی ہیں مینج کرنے کے لیے ان میں ڈایاگز ہیں مینیوز ہیں ٹیکسٹ کرسرز ہیں کنٹرولز ایک کلپ بورڈ بھی ایک چیز ہے جو کہ یوزر جو کمپنیٹ ہے ونڈوز کا وہ مینج کرتا ہے تو کلپ بورڈ کیا ہے ہم ذرا سا دیکھ لیتے ہیں چلتے ہوئے بات کر لیتے ہیں کہ آپ کیا کرتے ہیں ورڈ میں آفس کی اپلیکیشن جو آپ یوز کرتے ہیں نارملی ورڈ میں کیا کرتے ہیں کوئی ٹیکس سلیکٹ کیا اس کو کاپی کیا ایڈٹ کاپی آپ نے کیا کوئی ایک شارٹ کٹ کی بھی ہوتی ہے اس کی آپ نے اس کو کاپی کیا اور کہیں اور جا کے پیسٹ کر دیا اوپر والی لائن آپ نے کاپی کی اور نیچے پیسٹ کر دیا اس سے کیا ہوگا وہ لائن وہاں سے ادھر ریپلیکیٹ ہو جائے گی اسی جیسی ایک اور لائن نیچے بھی لکھی جائے گی تو جب آپ وہ کاپی کرتے ہیں تو ایکچولی کہیں وہ ونڈوز سیو کرتی ہے اس کو تو وہ ایریا جہاں پہ یہ چیزیں سیو کی جاتی ہیں اس کو کلپ بورڈ کہتے ہیں اور کلپ بورڈ کی مینجمنٹ بھی یوزر پارٹ کا کام ہے یعنی یہ user thirty two dot D L L جو فائل ہے اس کے اندر فنکشن یا اے پی آئی موجود ہوں گی جی تو اب ہم ذرا زمانہ قدیم میں چلتے ہیں ذرا ڈاس کی بات کرتے ہیں ڈاس میں آپ نے فائل ہینڈلنگ یا فائل مینیپولیشن کی ہوگی جب آپ کوئی فائل اوپن کرتے ہیں تو آپ کوئی فنکشن کال کرتے ہیں جس فنکشن کی ریٹرن ویلو سے آپ کو پتا چلتا ہے کہ فائل اوپن ہوئی یا نہیں ہو سکی اگر آپ کی فائل ایگزٹ کرتی ہے سب کچھ ٹھیک ہے تو فائل اوپن ہو جائے گی جب آپ فائل اوپن کر چکتے ہیں تو آپ اس میں سے ڈیٹا ریڈ کرتے ہیں کافی سارا ڈیٹا ریڈ کیا سارا کچھ جو بھی آپ مینیپولیشن ساتھ کرنا چاہ رہے ہیں وہ کمپلیٹ ہو چکنے کے بعد فائل کلوز کر دی جائے گی ٹھیک ہے آپ کے پاس ڈاس میں جب آپ فائل اوپن کرتے ہیں تو آپریٹنگ سسٹم سے بیسکلی آپ کا پروگرام ریکویسٹ کرتا ہے کہ یہ فائل اوپن کر دو آپریٹنگ سسٹم اس فائل کو اوپن کرتا ہے لو لیول روٹین بھی آپ لکھ سکتے ہیں آپ ڈائریکٹلی فائل کو اوپن کر سکتے ہیں ڈاس میں بہرحال تو آپ بیسکلی جب آپ فائل اوپن کر سکتے ہیں تو آپریٹنگ سسٹم کے پاس ایک پوری لسٹ ہوتی ہے لسٹ آف فائل ہوتی ہے کہ جی اس وقت یہ والی یہ والی فائل اوپن ہے آپ کے پروگرام میں اگر دس فائل اوپن ہے تو دس فائل اس کے آپریٹنگ سسٹم کے پاس وہ اوپنڈ مارکڈ ہوں گی جب آپ ان کو کلوز کریں گے تو ایک ایک کر کے وہ اپنی لسٹ میں سے ان کو خارج کرتا جائے گا جب آپ کسی فائل کو اوپن کرتے ہیں تو آپریٹنگ سسٹم آپ کو بتاتا ہے کہ جی یہ فائل نمبر چھ اوپن ہو گئی میرے پاس پہلے پانچ فائل اوپن تھی اب یہ فائل نمبر چھ آپ کے پاس اوپن ہو گئی یعنی کہ ایک نمبر میں بھی آپ کے پاس آ جائے تو یہ جو نمبر ہے یہ پرٹیکولر نمبر جو آپ کو آپریٹنگ سسٹم نے کہا ہے کہ اتنی فائل اوپن ہوئی ہے اس کو آپ ہینڈل کہہ سکتے ہیں ہینڈل ایک بڑی جنرل ٹرم ہے لیکن ڈاس میں تو یہ بہت کم یا شاید نہیں یوز ہوتی تھی ونڈوز میں ہینڈلز ایکسٹینسولی یوز ہوتے ہیں ہینڈل جو ہے یہ اور کچھ نہیں ہے ہینڈل صرف کسی آپریٹنگ سسٹم مینٹینڈ لسٹ میں سے کسی ایک جگہ کا نمبر ہوتا ہے مثلا آپریٹنگ سسٹم میں list of open files maintain کی ہوئی ہے تو آپ کے پاس اگر ان فائل میں سے کسی ایک کا ہینڈل ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ اس جو لسٹ آف فائلز جو آپریٹنگ سسٹم اوپن کی ہوئی ہے اس میں سے اتنی فائل ہے جو میں نے اوپن کی ہوئی ہے اور جب آپریٹنگ سسٹم کو آپ باقی کمانڈز بھیجتے ہیں فنکشن کال کرتے ہیں تو آپ وہ ہینڈل بتاتے ہیں کہ جی فلاں جو فائل ہے اس میں سے ڈیٹا ریڈ کر کے دو وہ فائل جس کا یہ والا ہینڈل ہے اس میں سے ڈیٹا ریڈ کر کے دو ونڈوز یہاں تک محدود نہیں رہتی ونڈوز میں نہ صرف فائلز بلکہ قریب سبھی چیزوں کے ہینڈلز ہوتے ہیں مثلا فائلز کے ہینڈلز ٹھیک ہے وہ تو ہم بات کر ہی چکے ہیں ڈاس میں ونڈوز میں آپ کے جتنے پروگرام رن ہو رہے ہوتے ہیں جیسے آپ کے پاس چار پانچ پروگرام رن ہو رہے ہیں ایک ورڈ رن ہو رہا ہے کیلکولیٹر رن ہو رہا ہے آپ نے ایکسل چلائی ہوئی ہے اور کوئی اپنا پروگرام بنا کے آپ نے چلایا ہوا ایکسیکیوٹ کیا ہوا ہے تو ونڈوز کے پاس ہر ایک جو ایپلیکیشن یا پروگرام رن ہو رہا ہوتا ہے اس کے لیے ایک اسپیسیفک ریکارڈ ہوتا ہے اپنے پاس کہ یہ والا پروگرام رننگ ہے اس وقت یہ ریکارڈ کون رکھتا ہے یہ کرنل رکھتا ہے کیونکہ ہم نے کہا تھا کہ پروسیسز کو یا پروگرامز کو مینج کرنا کرنل کا کام ہے تو اس کے پاس اس وہ ریکارڈ ہوگا کہ جی یہ پروگرام رننگ ہے تو اس ریکارڈ کو یونیکلی آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے کوئی نمبر ہوگا یہ ریکارڈ نمبر چار ہے اگلا ریکارڈ نمبر پانچ ہے یہ پروگرام پروگرام نمبر دس چل رہا ہے پروگرام نمبر گیارہ چل رہا ہے ہم بہت انچویٹولی بات کر رہے ہیں تو آپ اسے ہینڈل ٹو دیٹ انسٹنس یا ہینڈل ٹو دیٹ پروگرام کہیں گے ایک چھوٹی سی لسٹ دیکھ لیتے ہیں ونڈوز میں جو ہینڈلز موجود ہیں بہت بنیادی تین ڈیٹا ٹائپس ہیں ہم ان کو دیکھیں گے ڈیٹیل سے بعد میں بھی پہلی جو ڈیٹا ٹائپ ہے وہ ہینڈل ہے جس کو آپ ہینڈل ہی کے طور پہ لکھتے ہیں ہینڈل ایک جنرل چیز ہے یہ کسی چیز کا بھی ہینڈل ہو سکتا ہے یہ ونڈو کا ہینڈل ہو سکتا ہے جی ڈی آئی میں کسی برش کا ہینڈل ہو سکتا ہے کسی انسٹنس کا یعنی کسی رننگ پروگرام کا یا پروسیس کا ہینڈل ہو سکتا ہے اس کے علاوہ نیکسٹ چیز ہے H W N D handle to window یہ جو ایچ ڈبلو این ڈی ہوتا ہے ہینڈل ٹو ونڈو یہ صرف کسی ونڈو کا ہینڈل ہوتا ہے یعنی جب آپ کوئی اپنی کوئی ونڈو بناتے ہیں آپ کی اسکرین کے اوپر کوئی ونڈو بناتے ہیں تو ونڈو بناتے ہی ونڈوز اپنے پاس رکھ لیتی ہے کہ جی یہ فلاں والی ونڈو کریٹ ہوگی ونڈو نمبر اتنا کریٹ ہو گیا اور اس کا ایک ہینڈل آپ کو ریٹرن کر دیتی ہے اب یہاں پہ صورتحال بہت زیادہ سمپل نہیں ہے ونڈوز آپ کو کوئی نمبر نہیں ریٹرن کرتی ایک ایچ ڈبلو این ڈی یعنی H handle to window type کا ایک کانسٹینٹ ریٹرن کرتی ہے اس کے بعد ایچ انسٹنس ہم دیکھ رہے ہیں ایچ انسٹنس کو دیکھنے سے پہلے ذرا بات انسٹنس کی ہو جائے آپ کے پاس کوئی پروگرام پڑا ہوا ہے نوٹ پیڈ پڑا ہوا ہے آپ نے نوٹ پیڈ کو ایکسیکیوٹ کیا نوٹ پیڈ چل پڑا آپ کو ایک اور فائل کھولنے کی ضرورت محسوس ہوئی تو آپ نے نوٹ پیڈ کو پھر سے اوپن کر لیا آپ نے چار پانچ چھ سات جتنے چاہیں نوٹ پیڈ آپ اوپن کر سکتے ہیں ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے پاس میموری کتنی ہے اگر آپ کے سسٹم میں بہت زیادہ میموری ہے تو آپ بہت زیادہ نوٹ پیڈ اوپن کر سکتے ہیں اگر ذرا کم ہے تو ممکن ہے تھوڑے کم اس کے بعد وہ آپریٹنگ سسٹم آپ کہے گا کہ میموری ہی نہیں ہے اس پروگرام کو چلانے کے لیے کیونکہ جو پروگرام چلتا ہے وہ میموری میں کچھ اسپیس لے کے بیٹھ جاتا ہے تو ہم بات کر رہے تھے آپ نے تین چار پانچ دس بیس نوٹ پیڈ چلائے بیسکلی آپ ایک ہی پروگرام کو بار بار چلا رہے ہیں تو ہم اس کو یوں کہیں گے کہ آپ نے ایک پرٹیکولر ایپلیکیشن کے بہت سارے انسٹانس چلائے یعنی ایپلیکیشن ہم کہہ رہے ہیں پروگرام کو اور انسٹانس ہم کس کو کہہ رہے ہیں جو آپ نے ایک دفعہ چلایا ہوا ہے جو ایک نوٹ پیڈ اس وقت آپ کے سامنے چل رہا ہے that is the instance of that application تو دیکھتے ہیں جو نیکسٹ ڈیٹا ٹائپ جو ہینڈل ہمارے پاس اویلیبل ہے وہ ایچ انسٹنس ہے ایچ انسٹنس کا مطلب ہوتا ہے ہینڈل ٹو این انسٹنس جب آپ نوٹ پیڈ کے ایک اور انسٹنس چلاتے ہیں پھر ایک اور انسٹنس پھر ایک اور تو ونڈوز ہر دفعہ اس کو ایک اس پرٹیکولر انسٹنس کے اگینسٹ آپ کو ایک ہینڈل دیتی ہے یعنی کہ ہر انسٹنس کا ایک اپنا ہینڈل ہوتا ہے وہ ہینڈل جو آپ کو ریٹرن کیا جاتا ہے اس کی ڈیٹا ٹائپ ایچ انسٹنس ہوتی ہے یعنی ایک خاص قسم کا ہینڈل جو کہ صرف انسٹنس ہی کو پوائنٹ کر سکتا ہے وہ ایچ انسٹنس ہے ہم نے کچھ عرصہ پہلے چند لیکچر پہلے ہم نے ٹائپ ڈیفس کی بات کی تھی ونڈوز کے ٹائپ ڈیفس کی تو جو H W N D handle to window ہے ہینڈل ہے اور ایچ انسٹنس ہے یہ سب ٹائپ ڈیفس ہیں ونڈوز کے اپنے ٹائپ ڈیفس ہیں یعنی یا تو یہ کوئی انسائن سائن لانگ بھی ہو سکتا ہے مے بی یہ کچھ بھی ہو یا فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں ونڈوز کی ہیڈر فائل سے جو بہت یوزفل فائل ہے وہ ون ڈیف ڈاٹ ایچ یا ون یوزر ڈاٹ ایچ ان فائلس کے اندر ان کی ڈیفینیشنز دی ہوئی ہوں گی کہ کس چیز کے ٹائپ ڈیفس ہیں تو پھر ان کو ٹائپ ڈیف کرنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی ٹائپ ڈیف کرنے کی ضرورت اس لیے محسوس ہوئی کہ ورنہ آپ کو وہی لمبی لمبی ڈیفینیشن یا ڈیکلریشن لکھنی پڑتی ہیں یعنی ایچ انسٹنس ابھی آپ نے بڑے مزے سے ایچ انسٹنس لکھ دیا لیکن ممکن ہے آپ کو unsigned pointer to unsigned long لکھنا پڑ رہا ہو ہر دفعہ یا constant pointer to character something اس طرح سے کوئی چیز لکھنی پڑ رہی ہو دوسری بات یہ ہے کہ ایرر کے چانسز کم ہو جاتے ہیں ایچ انسٹنس جو ہے وہ H handle to window H W N D جو ہے اس کو اسائن نہیں ہو سکے گا یعنی آپ ایک آپ کے پاس ایک ہینڈل ہے جو کہ ایچ انسٹنس ہے اور آپ اس ہینڈل کو یوز کر کے کسی ونڈو کو ایکسس نہیں کر سکتے کیونکہ وہ ہے ہی جو آپ کے پاس انسٹنس دیے ہوئے ہیں ان کی لسٹ میں سے ایک ہینڈل ہے آپ کے پاس اس طرح جو ونڈوز اس وقت موجود ہیں آپ کے پاس اسکرین کے اوپر ان ونڈوز میں سے جتنے بھی ان کے ہینڈلس ہیں وہ ایچ ونڈ کی ایک لسٹ ہے جو ونڈوز کے پاس ہے تو آپ کے پاس اگر ایچ ونڈ ٹائپ کا کوئی ہینڈل ہوگا تو وہ اس لسٹ میں سے ہوگا اور ایچ انسٹنس ٹائپ کا ہوگا تو آپ اس لسٹ میں سے ہوگا کوئی بھی فنکشن جو ایچ انسٹنس کو ایز پیرامیٹر لیتا ہے وہ ایچ ونڈ کو ایز پیرامیٹر نہیں لے گا سو so, آپ کو ایرر کے چانسز کم ہو جاتے ہیں سو ایٹ لاسٹ ہم uh, وہاں پہنچے ہیں جہاں پہ ہم نے اپنا ونڈوز کا پہلا پروگرام بنانا ہے we have to develop our first win thirty two program تو آئیے دیکھتے ہیں آپ کو پروگرام اسکرین پہ دکھائی دے رہا ہے ہم نے انکلوڈ ونڈوز ڈاٹ ایچ کیا ہے اسٹارٹ ہم نے یہاں سے کیا ہے ونڈوز ڈاٹ ایچ جو ہے یہ وہ فائل ہے جو پرائمریلی آپ کو چاہیے ہوگی یہ جتنے بھی ونڈوز کے ٹائپ ڈیفس ہیں فار ایگزامپل ایچ انسٹنس ہے ابھی ہم نے دیکھا ہے جیسے ہینڈل ٹو ونڈو ہے ونڈوز کی اے پی آئی فنکشن جتنے بھی ونڈوز کے اپنے فنکشن جو ہیں اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں ان سب کے پروٹوٹائپس جن جن فائلز میں ہیں جن ہیڈر فائلز میں ہیں وہ ساری ونڈوز ڈاٹ ایچ میں موجود ہیں یعنی ونڈوز ڈاٹ ایچ کے اندر بہت ساری اور ہیڈر فائلز انکلوڈیڈ ہیں جن میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں تو جب آپ یہ ایک فائل انکلوڈ کر لیتے ہیں ونڈوز ڈاٹ ایچ تو ایکچولی وہ ساری فائلیں انکلوڈ ہو جاتی ہیں جیسے ہم نے بھی بات کی تھی ون یوزر ڈاٹ ایچ بھی آ جاتی ہے ون ڈیف ڈاٹ ایچ بھی آ جاتی ہے اور بہت ساری فائلز آپ کے پروگرام میں انکلوڈ ہو جاتی ہیں تو صرف یہ ایک فائل انکلوڈ کر لینے سے آپ کافی ساری حیثیت سے بچ جاتے ہیں اور آپ ایک اسٹینڈرڈ ونڈوز کا پروگرام لکھ سکتے ہیں آگے دیکھیں آپ کے پاس جس طرح وائڈ مین وائڈ ہوتا تھا تو یہاں ذرا معاملہ مختلف ہے اب یہاں مین نہیں ہوتا یہاں پہ ون مین ہوتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں اس کی declaration int win win A P I main یہ چار لیتا ہے ان کو ڈسکس کریں گے کہ چار کیا ہیں اس کے بعد پروگرام کے اندر ہم نے میسج باکس کا فنکشن کال کیا ہوا ہے میسج باکس کا فنکشن بھی چار پیرامیٹر لیتا ہے یہ چار پیرامیٹرز پیرامیٹر ہم نے پاس کیے ہوئے ہیں پہلا پیرامیٹر نل پاس کیا ہوا ہے دوسرا this is our first Windows programming application ایک اسٹرنگ ہے تیسرا بھی ایک اسٹرنگ ہے جس کو ہم نے ورچوئل یونیورسٹی لکھا ہوا ہے چوتھا جو ہے یہ ایم بی انڈر اسکور دیا ہوا ہے یہ ایک انٹیجر ہوتا ہے بیسکلی ڈیفائنڈ کانسٹنٹ ہے یہ M B underscore okay اس کو ہم دیکھیں گے کہ یہ کیا ہے اور آخر میں چونکہ یہ ون مین جو ہے یہ ایک انٹیجر ریٹرن کرتا ہے تو ہم نے ریٹرن زیرو لکھ دیا ہے ہم یہاں ایک چیز کا ابھی تذکرہ نہیں کریں گے وہ ہے win A P I int win A P I win main لکھا ہوا ہے تو ہم یہاں ایک چیز جس کا تذکرہ نہیں کریں گے وہ ون اے پی آئی ہے ون اے پی آئی جو ہے وہ بیسکلی کالنگ کنوینشن ہے اور ون مین میں یہ لکھنا لازمی ہوتا ہے اس کو ہم کچھ لیکچرز کے بعد دیکھیں گے کہ ون اے پی آئی کیا ہے اور اس کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے تو اب ہم اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو آپ کا ون مین فنکشن ہے جس طرح وائڈ مین وائڈ جو آپ کا مین فنکشن تھا ڈاس میں اس کو ڈاس کال کرتا تھا تو ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو ون مین فنکشن ہے اس کو ونڈوز کال کرتا ہے آپریٹنگ سسٹم ونڈوز کال کرتا ہے اس کے جو چار پیرامیٹر دیے ہوئے ہیں ان کا کیا مطلب ہے ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں arguments to win main win main کی کمپلیٹ ڈکلریشن یہاں پہ دی ہوئی ہے اور ساتھ میں ہم نے کامنٹس کی فارم میں ان کی ڈسکرپشن بھی دی ہوئی ہے چار پیرامیٹر جو ون مین لیتا ہے ان میں سے پہلا پیرامیٹر ایچ انسٹنس ٹائپ کا ایک پیرامیٹر ہے ہے اس کا ہم نے نام بھی ایچ انسٹنس رکھا ہوا اور دوسرا جو پیرامیٹر ہے وہ بھی ایچ انسٹنس ٹائپ کا ویریبل ہے اس کو ہم نے نام ایچ پریویس انسٹنس دیا ہوا ہے تیسرا جو ہے وہ L P S T R اس کو آپ پڑھیں گے لانگ پوائنٹ یہ ایک ٹائپ ڈیف ہے ہم نے شاید اس کا پہلے ایک دفعہ ذکر کیا ہے ایک لیکچر میں یہ ایک ٹائپ ڈیف ہے اور basically long pointer to string L P S T R pointer to character یا اسٹرنگس کو ریپرزینٹ کرتا ہے تو آخری پیرامیٹر جو ہے وہ ایک انٹیجر ہے جس کو N C M D show ہم نے نام دیا ہوا ہے ان کو آپ کوئی بھی نام دے سکتے ہیں ہم نے یہ وہ اسٹینڈرڈ نام ہے جو نارملی یوز ہوتے ہیں تو آئیے ایک ایک کو ڈسکرائب کرتے ہیں جو فرسٹ ہے ایچ انسٹنس یہ ہے ہینڈل ٹو کرنٹ انسٹنس جب آپ کا پروگرام ونڈوز چلائے گی تو ایچ انسٹنس جو ہے جو ویریبل ہے اس کے اندر کیا پڑا ہوا ہوگا ایچ انسٹنس کے اندر آپ کے اس پروگرام کا انسٹنس نمبر پڑا ہوا ہوگا فار ایگزامپل ونڈوز نے آپ کا پروگرام چلایا تو یہ پروگرام تھا دو سو پچیسواں پروگرام تھا اس کے پاس ونڈوز کی لسٹ میں جو کرنٹ پروگرام چل رہے ہیں ان میں سے two hundred and twenty fifth program تھا تو ایچ انسٹنس کے اندر کچھ اس قسم کی چیز پڑی ہوئی ہوگی یہ صرف ایک آپ کو انٹویٹو ایگزامپل ہے تو اس کے پاس ونڈوز کے پاس جو بہت سارے انسٹنس نمبرز ہیں ان میں سے جو آپ کے پروگرام کا انسٹنس نمبر ہے وہ اس میں آ جائے گا یعنی آپ اپنے پروگرام میں بعد میں اگر اپنے ہی پروگرام سے کمیونیکیٹ کرنا چاہیں یا کچھ اس پروگرام کو آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیں تو آپ ایچ انسٹنس سے آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں اس کو جب ہم یوز کریں گے تو ہمیں آئیڈیا ہو جائے گا اس کے بعد جو نیکسٹ پیرامیٹر ہے ایچ پریویس انسٹنس یہ ہے ہینڈل ٹو پریویس انسٹنس یعنی ابھی ہم نے بات کی تھی کہ جیسے نوٹ پیڈ آپ ملٹیپل ٹائم چلا سکتے ہیں آپ پچیس تیس نوٹ پیڈ چلا سکتے ہیں تو ایک تو ایک ہی چل رہی ہے پروگرام تو ایک ہی چل رہا ہے تو اگر آپ کا پروگرام اگر چوتھی دفعہ یا پانچویں دفعہ یا چھٹی دفعہ چلایا جائے گا تو ہر دفعہ اس کا انسٹنس نمبر یا انسٹنس ہینڈل ڈفرنٹ ہوگا ونڈوز ہر دفعہ اس کو ایک ڈفرنس انسٹنس ہینڈل دے گی تو ہوگا یہ کہ جب آپ پروگرام چلائیں گے تو ایچ پریویس انسٹنس یہ جو پیرامیٹر ہے سیکنڈ والا جس کو ہم ابھی ڈسکس کر رہے ہیں اس میں آپ کا پروگرام جو لاسٹ ٹائم چلا تھا اس کا انسٹنس ہینڈل ہوگا یعنی آپ اس سے یہ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کا پروگرام ایک دفعہ چل رہا ہے اور کسی یوزر نے دوبارہ پر ڈبل کلک کر دیا آپ کا پروگرام چلانے کی کوشش کی تو اب آپ اپنے پروگرام میں یہ چیک کر رہے ہیں کہ ایچ پریویس انسٹنس جو پریویس انسٹنس ہے کیا یہ نل ہے یعنی یہ پروگرام پہلے چل تو نہیں رہا اگر یہ نل نہیں ہے یعنی یہ پروگرام پہلے چل رہا ہے تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ اس والے پروگرام کو ہائی لائٹ کر دیں یا میکسیمائز کر دیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ونڈوز میں کچھ ایپلیکیشن ایسی ہوتی ہیں کہ اگر وہ ایک دفعہ ایپلیکیشن آپ نے چلائی ہوئی ہے اور آپ اس کو دوبارہ سے چلانے کی کوشش کریں تو جو پہلے والی چل رہی ہوئی ایپلیکیشن چلتی ہوئی ایپلیکیشن ہوتی ہے وہ آپ کے سامنے آ جاتی ہے تو آپ ایکچولی اس اس میں ایچ پریویس انسٹنس کا کمال ہے اس میں آپ کو یہ پروگرام جو آلریڈی چل رہا ہے اگر چل رہا ہے تو اس کا انسنس آئی ڈی ونڈوز دے دیتی ہے اگر آپ کا پروگرام اس سے پہلے نہیں چل رہا یہ ایگزی آپ پہلی دفعہ آپ کے سسٹم میں چل رہی ہے اس وقت تو یہ پیرامیٹر نل ہوگا تیسرے پیرامیٹر جو ہے اس کو ڈسکس کرنے سے پہلے ہم کچھ ریکال کر لیتے ہیں ہم نے کمانڈ لائن آرگومنٹس کی بات کی تھی یعنی جب آپ کوئی پروگرام لکھتے ہیں تو اس کو آپ رن کرتے وقت اگر اس پروگرام کے بعد آپ کچھ آرگومنٹس ٹائپ کر دیں جو ہم نے کمانڈ ٹیل کی بات کی تھی تو وہ کمانڈ لائن آرگومنٹس آپ ڈاس میں کیسے ایکسس کرتے تھے اگر آپ کو یاد ہو تو انٹیجر آرگ سی اور character array of strings character pointer arg V نام کا ارے لیا تھا بہت کامن اور بڑی بڑی دفعہ یوز ہونے والے یہ دونوں آرگومنٹس ہیں تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ونڈوز میں یہ کیسے کرتے ہیں جو تھرڈ پیرامیٹر ہے یہ ہے L P C M D line یہ جو پیرامیٹر ہے اچھا نام ذرا الٹے الٹے ہیں لیکن ان سے ابھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے یہ سمپل ایک L P S T R ہے یعنی کہ لانگ پوائنٹر ٹو اسٹرنگ یعنی پوائنٹر ٹو کیریکٹر ٹائپ چیز ہے تو اس میں جو بھی کمانڈ لائن یوزر نے ٹائپ کی ہے جو کچھ بھی کمانڈ لائن یوزر نے آپ کے ایگزی کے نام کے بعد ٹائپ کی ہے کمانڈ فرانٹ کے اوپر وہ اس کا اس پرٹیکولر اسٹرنگ کا کمانڈ لائن اسٹرنگ کا پوائنٹر اس میں آپ کے پاس آ جائے گا آپریٹنگ سسٹم کیا کرتا ہے کہ آپ کے پروگرام کے نام کے بعد جو کچھ بھی ٹائپ کیا ہوا ہو اس کو کہیں سیو کرتا اور اس کا پوائنٹر آپ کو یہاں پہ اس پرٹیکولر ویریبل میں پاس کر دیتا ہے جو آخری ویریبل ہے اس کو ہم ابھی ڈسکس نہیں کریں گے اس کو ہم کچھ دیر بعد اگلے لیکچر میں بھی ڈسکس کریں گے جو نیکسٹ فنکشن ہم نے یوز کیا وہ میسج باکس فنکشن تھا میسج باکس فنکشن جو ہے وہ اسکرین کے اوپر ایک میسج باکس ڈسپلے کر دیتا ہے فار ایگزامپل جب آپ نوٹ پیڈ چلاتے ہیں تو ہیلپ مینیو میں جب آپ کہتے ہیں ہیلپ اباؤٹ تو آپ کے پاس لکھا ہوا جاتا ہے کاپی رائٹ دس دس دس اور نیچے ہوتا ہے اوکے آپ اوکے کا بٹن کلک کرتے ہیں تو یہ والا جو ڈائلگ ہے اسے ہم ڈائلگ کہتے ہیں یہ جو ونڈو بنی ہوئی ہے جس میں کاپی رائٹ اور اوکے کا بٹن ہے یہ ایک میسج باکس ہے تو میسج باکس کا فنکشن یہ والا میسج باکس ڈسپلے کرتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ میسج باکس کا فنکشن کون کون سے پیرامیٹر لیتا ہے میسج باکس فنکشن جو ہے یہ چار پیرامیٹر لیتا ہے پہلا parameter is handle to owner window یہ H wnd handle to window type کا ایک پیرامیٹر ہے اور یہ اونر ونڈو کا ہینڈل ہوگا میسج باکس جو ہے اس کو ہم یہ اونر ونڈو کا جو ہینڈل ہے اس کو ہم ابھی ڈسکس نہیں کرتے سیکنڈ اس کی جگہ ہم نل پاس کریں گے فرسٹ پیرامیٹر کی جگہ ابھی ہم نل ہی پاس کریں گے سیکنڈ پیرامیٹر پہ آ جائیں تو یہ ہے L P C T T S R اس کو اگر میں پڑھوں تو یہ ہے long pointer constant L P C long pointer constant to string اچھا یہ ایس ٹی آر کی بجائے ٹی ایس ٹی آر کیوں لکھا ہوا ہے تو بیسکلی یہ یونیکوڈ کے لیے سپورٹ ہے اس کو بھی ہم بعد میں دیکھیں گے آپ فور دا مومنٹ یہ کہہ سکتے ہیں کہ L P C T S T R long pointer constant to string یا یو کہہ لیں کہ پوائنٹر کانسٹنٹ ٹو کیریکٹر یعنی کہ سمپل کیریکٹر پوائنٹر ہے کانسٹنٹ ٹائپ کا تو اس میں ٹیکسٹ جو آپ نے میسج باکس میں شو کرنا ہو جو بھی ٹیکسٹ آپ میسج باکس میں شو کرنا چاہ رہے ہوں وہ آپ اس پیرامیٹر میں ایز اے اسٹرنگ پاس کرتے ہیں تیسرا پیرامیٹر جو ہے وہ بھی اسی ٹائپ کا ہے L P C T T S R لیکن یہ جو اسٹرنگ ہے یہ میسج باکس کا کیپشن بن جاتا ہے جو ٹاپ پہ ٹائٹل بار ہوتا ہے میسج باکس کا اس کو آپ کیپشن بولتے ہیں تو یہاں پہ آپ جو کچھ بھی لکھیں گے وہ کیپشن میں آ جائے گا ٹائٹل بار میں آ جائے گا آخری پیرامیٹر جو ہے وہ یو ٹائپ یہ میسج باکس کا اسٹائل ہے یہ ایک انٹیجر ہوتا ہے جو آپ میسج باکس کو پاس کرتے ہیں ونڈوز میں پری ڈیفائنڈ ہے کہ یہاں آپ کیا چیز پاس کریں گے تو کیا ہوگا ہم نے اپنے پروگرام میں M B underscore okay pass کیا تھا تو یہ ونڈوز کی ڈاکومینٹیشن میں لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ یہاں پہ M B underscore okay pass کریں گے تو میسج باکس کے اوپر ایک اوکے کا بٹن بنا ہوا ہوگا اس سے پہلے کہ ہم آگے چلیں آپ کا جو پروگرام ہے اس کی آؤٹ پٹ اسکرین کے اوپر دیکھ لیتے ہیں تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں جو فگر ہم نے بنائی ہوئی ہے یہ ایکچولی اسکرین شاٹ ہے جو آپ کا پروگرام اسکرین کے اوپر ڈسپلے ہوگا آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک میسج باکس ہے جس کے ٹاپ پہ ڈسپلے ہوا ہوا ہے ورچوئل یونیورسٹی اور اس کے اندر وہی اسٹرنگ دی ہوئی ہے this is your first Windows application تو ایک اوکے کا بٹن ہے تو اب ایک نظر آپ کا جو پروگرام تھا اس کو پھر سے دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ آپ نے میسج باکس کا فنکشن کال کیا ہوا ہے اس کا پہلا پیرامیٹر جو تھا وہ ہینڈل ٹو اونر تھا اس کو ہم نل دے دیا جیسے ہم نے پہلے بات کی ہوئی ہے دوسرا پیرامیٹر جو ہے اس میں آپ اس کا میسج باکس کا ٹیکسٹ لکھتے ہیں جو ہم نے ٹیکسٹ لیا ہے لکھا ہے this is our first Windows programming application آپ نے دیکھا جو ہم نے آؤٹ پٹ اسکرین دکھائی ہے اس میں یہ جو ٹیکسٹ ہے یہ اس میسج باکس کے اندر ڈسپلے ہو رہا ہے تیسرا پیرامیٹر یہ میسج باکس کا کیپشن ہے تو آپ نے یہاں جو اسٹرنگ دی ہوئی ہے وہ اس کا کیپشن بن جائے گا آخری پیرامیٹر ایک انٹرسٹنگ چیز ہے آخری پیرامیٹر ہم نے پاس کیا تھا ایم بی انڈرسکور اوکے دیکھنے میں بڑی سی چیز لگتی ہے لگتا ہے کہ وہ بہت وہ پتا نہیں کیا چیز ہے بیسکلی یہ اور کچھ نہیں ہے آپ کے پاس ایک فائل ہے ون یوزر ڈاٹ ایچ اس کے اندر ڈیفائن ہوا ہوا ہے کہ define M B underscore okay آگے کوئی انٹیجر لکھا ہوا ہے تو یہ صرف ایم بی انڈر اسکور ہی نہیں آپ اور بھی بہت ساری چیزیں یہاں پہ پاس کر سکتے ہیں دیکھتے ہیں تو ہم نے یہاں ون یوزر ڈاٹ ایچ میں سے کچھ اٹھا کے یہاں پیسٹ کر دیا ہوا ہے آپ دیکھ رہے ہیں ایم بی انڈر اسکور جو ہے یہ بیسکلی اس کی ویلو ہے زیرو یہ میں لکھا ہوا ہے زیرو ایکس آگے بہت سارے زیروز اور پھر ایل اس کا مطلب ہے اے اے لانگ لانگ جس کی ویلو زیرو ہے اس کے بعد ایک اور ویلو جو آپ اس کو پاس کر سکتے ہیں وہ ہے M B underscore okay cancel یہ جو ویلو ہے اوکے کینسل اگر آپ یہ پاس کرتے ہیں تو میسج باکس میں دو بٹن ڈسپلے ہوئے ہوں گے ایک پہ اوکے لکھا ہوگا دوسرے کے اوپر کینسل لکھا ہوا ہوگا یہ آپ میسج باکس بڑی دفعہ دیکھتے رہتے ہیں جس میں لکھا ہوتا ہے do you want to save the file تو لکھا ہوتا ہے اوکے کینسل سملرلی اگے اس کی اس سے آگے لکھا ہوا ہے abort retry ignore define M B underscore abort retry ignore to be two تو اگر آپ میسج باکس کو یہ پاس کریں گے تو تین بٹن ہوں گے ایک پہ لکھا ہوگا اباٹ دوسرے پہ ریٹرائے اگنور اس کے بعد والے کافی وہ ہیں سیلف ہیں تو یہاں پہ ایک اور بات اہم ہے کہ اگر آپ M B underscore okay pass کرنے کی بجائے وہاں پہ چوتھے پیرامیٹر میں زیرو پاس کر دیں سمپل زیرو تو ایک ہی بات ہے تو آپ کے میسج باکس کے اوپر اوکے کا بٹن ہی ہوگا اس طرح سے M B underscore okay cancel کی بجائے اگر آپ ون ہی پاس کر دیں سمپل ون تو کیا ہوگا ایگزیکٹلی exactly اوکے okay اور کینسل کے بٹنز بنے ہوئے ہوں گے تو پھر یہ پریکٹس کرنے کا فائدہ کیا ہے یہ پریکٹس کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ آپ صرف یہ یاد تو نہیں رکھ سکتے کہ جی زیرو پاس کرنے سے اوکے okay کا بٹن آئے گا ون پاس کرنے سے اوکے okay اور کینسل کا بٹن آئے گا تو انہوں نے defined constants win user dot H میں ڈیفائنڈ کانسٹینٹس بنا دیے اب M B underscore okay سے تو کافی حد تک پتا چل رہا ہے کہ صرف اوکے کا بٹن آئے گا M B underscore okay cancel سے پتا چل رہا ہے کہ اوکے اور کینسل کے بٹن آئیں گے سو آن اینڈ سو فورتھ آگے دیکھتے ہیں تو اب ہم ایک اور ایگزامپل دیکھتے ہیں اس ایگزامپل کو دیکھنے کا مقصد بیسکلی یہ ہے کہ ابھی تو آپ کا جو پچھلا پروگرام تھا اس کو آپ جتنی دفعہ مرضی ہی چلائیے وہ کیا کرے گا ایک ڈائلگ باکس ایک سوری میسج باکس ڈسپلے کرے گا جس کے اوپر ہیڈنگ ہوگا ورچوئل یونیورسٹی اور نیچے لکھا ہوا ہوگا this is your first application جو بھی کر لیں ہمیشہ یہی میسج باکس آئے گا اوکے پرس کریں گے پروگرام ٹرمینیٹ لیکن ہماری جو اگلی ایگزامپل ہے وہ تھوڑی انوویٹو ہے دیکھتے ہیں جی یہ پروگرام جو ہے یہ تقریباً آئیڈینٹیکل ہے آپ کے پریویس پروگرام سے سوائے میسج باکس کے سیکنڈ پیرامیٹر کے پہلے ہم نے یہاں پہ لکھا تھا اسٹرنگ دی تھی this is your first application لیکن اب یہاں پہ ہم نے ایک اور فنکشن کال کیا ہوا ہے یہ کیا ہے یہ فنکشن ہے گیٹ کمانڈ لائن جو یہ فنکشن گیٹ کمانڈ لائن ہے یہ مائکروسافٹ کی ڈاکومینٹیشن جو ہے اس کے ساتھ آتی ہے اس میں دیا ہوا ہے کہ گیٹ کمانڈ لائن کے تھرو جو بھی آپ کو کمانڈ لائن آرگومنٹ پاس کیے گئے ہیں آپ کے پروگرام کو جو بھی کمانڈ لائن آرگس پاس کیے گئے ہیں جو اسٹرنگ کمانڈ لائن آرگس کی پاس کی گئی ہے یہ وہ string string return return return کر کر دے دے گا گا یعنی اس کا pointer it will you the start address of that command line string یعنی آپ کو کمانڈ ٹیل حاصل ہو جائے گی تو اب یہاں جو ہمارا یہ والا پیرامیٹر تھا جو سیکنڈ پیرامیٹر تھا اس میں ہم نے بجائے خود سے ٹیکس ٹائپ کرنے کے گیٹ کمانڈ لائن کال کر لیا اب گیٹ کمانڈ لائن کیا کرے گا وہ جو بھی آپ کمانڈ لائن پہ ٹائپ کریں گے اس کو حاصل کرے گا اس کا پوائنٹر لے گا اور یہاں پہ میسج باکس فنکشن کو پاس کر دے گا تو ہوگا کیا ہوگا یہ کہ جب آپ کا میسج باکس ڈسپلے ہوگا تو اب آپ اپنا پروگرام جب چلائیں گے فار ایگزامپل آپ نے پروگرام چلایا فرسٹ پروگرام یا کچھ بھی نام رکھ لیں تو فرسٹ ڈاٹ ایگزی آپ کا پروگرام ہے تو آپ نے لکھا فرسٹ اس کے بعد آپ نے لکھا آئی ایم فائن تو I am fine first I am fine یہ آپ کا کمانڈ uh, لائن ہے complete command line get command line اس کمانڈ لائن کا پوائنٹر اس کو پاس کر دے گا uh, اسٹرنگ کا اور آپ کے میسج باکس کا فنکشن جہاں پہ ٹیکسٹ اسٹور uh, کرتا ہے وہاں پہ یہ پوری کمانڈ لائن ڈسپلے کر دے گا ہم اس کی سیمپل آؤٹ پٹ دیکھ سکتے ہیں تو آؤٹ پٹ آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین کے اوپر یہاں پہ ہم نے اس کو کمانڈ لائن آرگومنٹ پاس کیا ہے دس از ورچوئل یونیورسٹی سو جو میسج باکس فنکشن ہے وہ جو کچھ ڈسپلے کر رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں آپ کی پوری کی پوری command line as text display ہوئی ہوئی ہے اب لیکچر کے آخر میں ایک مزے کا کام کرتے ہیں کافی انٹرسٹنگ ہے آپ جب پروگرام چلاتے ہیں آپ کا یہ والا پروگرام اس کو بنائیے اور اس کو ایکسیکیوٹ کیجیے جب آپ اس کو ایکسیکیوٹ کریں گے چلائیں گے اپنے پرٹیکولر کمپائلر میں تو جب یہ چل رہا ہو تو اوکے بھی پریس مت کیجیے آل کنٹرول ڈیلیٹ پریس کریں تو آپ کے پاس وہی ونڈوز کا ڈائلگ آ جائے گا 98 میں بھی اور اس میں بھی جس میں آپ کے پاس ساری پروگرامس کی لسٹ آ جاتی ہے جو کہ رن ہو رہے ہیں اس میں دیکھیے تو آپ کی ایگزی موجود ہوگی اب آپ اسکیپ کریں اور پروگرام کو اوکے پریس کریں پروگرام ختم کریں اور پھر دیکھیں آلٹ کنٹرول ڈیلیٹ پریس کر کے تو اس لسٹ میں آپ کا پروگرام نہیں ہوگا یعنی Windows maintains a list of the running programs تو آج کے لیکچر میں ہم نے ونڈوز کا پہلا پروگرام بنایا اس سے پہلے ہم نے ونڈوز کی تھوڑی سی ہسٹری دیکھی اور کچھ ونڈوز کی ڈیٹا ٹائپس کے بارے میں باتیں ہوئی ون مین کے توسط سے تو اگلے لیکچر میں ہم اس سے آگے چلیں گے اور اس سے بہتر اپلیکیشنز بنانے کی کوشش کریں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ